إذا السماء انشقت اور جب آسمان پھٹ جائے گا و ازنت رب و حقت اور سن لے گا وہ اپنے رب کی بات کہ پھٹ جانا ہے اور وہ اسی قابل ہے وحض عزل عرض و مدت اور جب زمین پھیل جائے گی وہ القت معافی ہاں و تخلت اور باہر نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی وہ ازنت لرب اور آپ کے رب اپنے رب کی بات کو سنے گی اس کے لیے یہی مناسب تھا وہ حق قط اور مان لے گی بات کو یا یو حل انسان ان ناد ہن الا رب کا قد ہن فملاقی اے انسان بلا شبہ تم اپنے رب کی طرف تکلیف در تکلیف اٹھاتا ہوا جا رہا ہے پھر ان قلیب اس سے ملاقات کرے گا فما منوت یہ کتاب ہو بھی بہرحال وہ شخص جس کو عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو حساب کیا جائے گا اس کا بڑی آسانی کے ساتھ وہ انقلب الا اہل ہی مسرورہ اپنے ساتھیوں کی طرف اہل کی طرف لوٹے گا خوش ہو کر وہ اماں منوط یہ کتاب ہو برا آزاری بہرحال وہ شخص جس کو اس کا مال نامہ پشت کے پیچھے بعض جگہوں میں جیسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ پکارے گا موت کو اور داخل ہوگا جہنم میں جب کہ یہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں تو بڑا خوش رہتا تھا اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حساب و کتاب کے لیے جمع نہیں ہوں گے بلا کیوں نہیں جمع ہوں گے ان رب کا نبی بصیرہ بلا شبہ اس کا رب تمام امور کو دیکھ رہا تھا فلا اقسم و بشفق قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی شفق سے مراد غروب شمس کے وقت جب ایک سرخی سی ہوتی ہے واللیل وما وسق اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے والقمر القمر عزت تسک اور قسم چاند کی جب جوان ہو جائے یعنی خوب روشنی دینے لگے لترکبن کبن ان طبق تم ضرور بضرور درجے بدرجے زندگی کا سفر کرو گے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس طرح کے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں شکر کا بلکہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں تقسیب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے رہتے ہیں اے نبی ان کو بتا دیں دردناک عذاب جو تقسیب کرتے ہیں ہاں اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال وجا لاتے رہتے ہیں ان کے لیے اتنے انعام انعامات ہوں گے جو نہ ختم ہونے والے ہیں جن ساتھیوں نے یہ آیات سنی ہیں تو ہم سب کے ذمہ ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے یہ سورہ انشقاق ہے کا ان یعنی کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا قرب قیامت میں آسمان پھٹ جائے گا زمین بدل جائے گی جس کو سورہ نحل میں بیان فرمایا یوم تو بدل الارض و غیر الارض و سماوات اللہ الواحد القہار کہ جس دن یعنی میدان حشر میں زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا یعنی یہ جو موجودہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے ایک اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئے گی تو یہ سورہ انشقاق ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہ شروع کی جو پانچ ایتے ہیں اگر یاد رہ جائے تو جس گھر میں ولادت کا دن قریب ہوں تو یہ پانچ ایتیں کم از کم تین مرتبہ پڑھ کر سات مرتبہ ہوں تو اچھی بات ہے کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے اس خاتون کو کھلانی چاہیے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور دوسرا ایک سبق پہلے گزرا ہے سم یس رہو یہ سورہ ابس و طلّہ میں اسی پار آخری میں سم سبیل یس رہو یہ عورت جو مبتلا بھی ہے یہ دل دل میں یہ دعا پڑھتی رہے سم سبیل یسر ہو یس رہو سم مت پھر اللہ ہی ہے جو بچے کی ولادت کو آسان کرتا ہے اور یہ پہلی پانچ آیتیں کوئی بندہ یا خود بھی وہ پانچ دفعہ سات دفعہ یا تین دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر اس کو کھلانی چاہیے بعض رات یہی چیز لکھ کے وہ حران کے ساتھ بھی باندھتے ہیں کوئی اس سے انشاءاللہ ہو جاتا ہے عزت اجستماً شقت جب آسمان پھٹ جائے گا یہ صورت مکی ہے اور مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت دیتے تھے اور فکر آخرت کا مین مرکزی پوائنٹ یہی ہے کہ قیامت ہوگی اور اس میں حساب و کتاب ہوگا حساب و کتاب سے جب بندہ ڈرنے لگ جائے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا اور آسمان کے لیے یہی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات سنیں جو اللہ نے حکم کیا کہ پھٹ جاؤ اور وہ ایسا ہی ہو جائے گا زمین بھی حکم کی اتباع کرے گی فرمایا انسان تو تکلیف اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے قریب جا رہا ہے اور اس سے ملاقات ہوگی یہ زندگی سارا ہی تکلیف کا نام ہے اور آگے بھی اسی عید کے مناسبت کے ساتھ موضوع آ رہا ہے یہ ہر روز آپ دیکھیں نا بھلے تعلیم ہی حاصل کرنا ہو جو بھی کرنا ہو یہ سب تکلیف ہی ہے پھر آگے نوکری ہاں ڈھونڈنا بھی تکلیف ہے پھر اس کو کرنا بھی تکلیف ہے ہر روز آنا جانا بھی تکلیف ہے تو کیا اچھا کہ اس تکلیف کے ساتھ وہ اپنے اللہ کو بھی یاد کرتا رہے کہ یہ تو زندگی اس نے تکلیف میں گزاری ہی گزاری ہے بے شک افسر ہو بادشاہ ہو تکلیف ہی تکلیف ہے کو سمجھے تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ ایک بادشاہ جو ہمارا ساتھی ایک بادشاہ بن گیا فقیر سے تھا ہمارے ٹولی کا تھا اس بادشاہ نے یوں ہی کچھ وصیت کی ہوئی تھی بن گیا میں اس کو ملنے کے لیے گیا وہ کیا حال والے خرید ہے آج کل تو بڑے جناب بادشاہی وہ پر آئے ہو اس نے کہا بابا جی کوئی بادشاہی نہیں ہے پہلے اپنی ایک سکی ہوئی روٹی اور ایک گودڑی کی فکر تھی اب بہت ساروں کی فکر ہے بادشاہ اگر بادشاہ اسلامی اصول کے مطابق ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں ایسی تھوڑا ہی حضرت عمر ساری رات پھرتے رہتے ہیں پھرتے نیند آتی نہیں بادشاہ کو اپنی فکر تھوڑی ہوتی ہے پوری کائنات کی فکر ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا تو وہ فکر کرے جہاں اس کی فکر نہیں ہو سکتی وہ بے بس ہے تو ادھر سے اللہ کی مدد آ جاتی اللہ تعالیٰ انسان کی فکر طلب تڑپ سوچ کو دیکھتا ہے زہر ہے کہ اس شخص کی حکومت چوالیس لاکھ مربع میل پر ہے ساری جگہوں میں تو چکر نہیں لگا سکتا ہر شہر میں بھی چکر نہیں لگا سکتا لیکن جہاں لگا سکتا ہے تو لگا سکتا ہے نا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو کیا دعوت فکر دی انسان کو کہ دیکھ انسان تو ہر روز تکلیف اٹھا اٹھا کے آگے جا رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر روز ایک دن کم ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے اور اپنی قبر اور موت کے قریب جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ زندگی میں عقیدہ اعمال صحیح کر تاکہ اللہ سے جب ملاقات ہو تو کامیابی کی ہو بہرحال کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے عقیدہ اعمال ٹھیک ہیں جس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا میں نے آپ کو سورہ واقعہ میں بتایا تھا کہ جس انداز میں قرآن مجید نے آخرت کے نظام کو تفصیل سے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے اور کہیں نہیں کہ کن تم ازواجن ثلاثہ تمام تم لوگوں کی تین تقسیمیں ہو جائیں گی اصحاب الجمین ما اصحاب الجمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ایک دائیں ہاتھ والے امال نامے والے اور ایک بائیں ہاتھ والے امال نامے والے اور تیسرا گروہ ہے وصابقن الاولون بغیر حساب کے ان کا جنت کا اونچے لوگ جیسے انبیاء علیہ السلام صحابہ اولیاء اظام وغیرہ جو درمیان ایمان والے لوگ ہیں ان کو عمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جو کافر وغیرہ وغیرہ ہیں ان کو عمال نامے بائیں ہاتھ میں بعض رات نے کہا بعض کافروں کو عمال نامے بائیں ہاتھ میں بعض کافر بھی بغیر صاحب کے جاننا میں تو فرمایا کہ جس کا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا و حساب و حساب یسیرا اس کا حساب آسان ہو جائے گا حرتِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ تو فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے سب میرے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے یہاں تو حساب لیا جائے گا حساب یسیر تو حساب یسیر کیا ہے اور بغیر حساب کے کیا ہے تو آپ تو دعا کرتے ہیں اللہ بغیر حساب کے میرے امتیوں کو جنت الفردوس دے اور یہاں حساب یسیر کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ حساب یسیر یہی ہے کہ حساب نہ ہو حساب یسیر یہی ہے کہ حساب نہ لیا جائے امال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ایمان والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے بس کہے گا ہاں بھائی پانی بڑا خرچ کرتے رہے تم بڑے نہاتے دھوتے رہے حساب دو تھوڑا سا ایسے نو قشا نو قشا جیسے بندے نے کسی کو پاس تو کرنا ہی ہے پتہ ہے اس کی کوالٹی تو ویسے ایک آدھ بات کر لی تو بس ہوتا گیا یہ حساب یسیر ہے بطور محبت کے ایمان والوں سے اللہ کوئی ایک ایک بات کرے گا ہاں بڑی نماز شمازیں تھیں کوئی ہمارے لیے بھی کی ہیں کہ اس طرح اس اسے شگفتگی کے طور پر ایک بات ہوگی یہ حساب یسیر ہے اور فرمایا منحو صبا ازبا جس کا حساب شروع ہو گیا بس وہ عذاب میں مبتلا کیوں کون حساب دے سکتا کس چیز کا حساب دے سکتے ہیں یعنی ہم صرف پانی کا حساب نہیں دے سکتے حدیث میں تو آتا ہے نا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس نہر بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ پانی کی بات کرتے ہیں اصراف نہیں کرنا تو اگر گھر کے پاس سے نہر گزرتی ہو تو پھر تو فرمایا کہ پھر بھی جو ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے زائد کرے گا تب بھی حساب ہوگا باقی وہ صرف نہر آپ کے لیے تو نہیں آگے بھی جا رہی ہے نا اور لوگوں کے لیے بھی ہے اس کا ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے ذکر اذکار اور تسبیحات میں رہنا چاہیے تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا اور حساب اسیر اللہ نبی کے واسطے سے عطا فرمائے گا یہ بندہ اپنے ساتھیوں کے پاس جب عمال نامہ ملے گا خوش خوش ہو کے جائے گا پہلی بھی بات ہو چکی ہے ابھی انتیس میں پارے میں کہے گا ہاؤ مکرو کتابیہ انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ حسابیات دو کو دوستو پڑھو پڑھو میرے عمال نامے میں کیا ہے اسے پتہ ہے کیا ہے جب دائیں ہاتھ میں مل گیا تو پتہ ہے کیا ہے وہ خوشی سے سما نہیں سکے گا اور ضرور ساتھیوں کو کہے گا میرا مال نامہ پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ خوش ہو کے کہے گا اللہ ہم صاحب کو نصیب فرمائے وہ انکل بول آل ہی مسرورہ اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے گھر والے جو بھی ملیں گے خوش ہوگا اس کے مقابلے میں بدبخت وہ جس کو امال نامہ بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے وغیرہ دیا جائے گا مراد اکثر قرآن کی اصطلاح سے تو کافر ہی مراد لیے جاتے ہیں لیکن بعض روایات میں جن کے عمال نامے کمزور ہوں گے میمان والے ان کو بھی بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فصوفیت و صبورا جب بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا تو یہ موت کو پکارے گا اسے سمجھ آ جائے گی کہ بائیں ہاتھ میں جس کو عمال نامہ ملے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا جہنم اس کا داخلہ ہے جب کہ یہ دنیا میں بڑا خوش رہ رہا تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ یہ جمع نہیں ہونا حساب و کتاب نہیں ہونا اکثر پیسہ زیادہ آ جائے نا تو پھر یہ گھمنڈ اور غرور دل میں آ ہی جاتا ہے بھلے ایمان والا بھی ہو اللہ ماشا اللہ جس کو اللہ رجوع اللہ اپنا در سے دھتکارے نہیں دونوں امتحان ہیں دوستو غربت بھی امتحان ہے مالداری بھی امتحان ہے غربت کے اندر بھی بعض لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں نماز روزہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں جی غریب ہیں جی غریب ہیں جی اس طرح یہ بھی امتحان ہے اور اس میں رجوع اللہ تو نہیں چھوڑنا ہے غریب ہے یا میری ہے اللہ کے بس میں ہے عطا کرے گا اور اس طرح امیر ہونا بھی یہ بھی امتحان ہے اور اس میں بھی لوگ بہت کم عثمان غنی ہوتے ہیں اور رجوع اللہ سے دور متکبر ہو جاتے ہیں اور یار چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے یہ جو چار دن کے حکومتی افسر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ اگلے دن ریٹائر ہو جانا ہے پھر بھی یہ تو اوپر تو دیکھ لو یار کوئی بندہ تو آیا ہے آپ سے ملنے لیے اتنا بھی گوارا نہیں ہوتا یہی تکبر ہوتا ہے اور کیا چیز ہے تو فرمایا کہ جب کہ دنیا میں تو یہ بڑا خوش تھا لیکن حساب کے لیے اس کا عقیدہ نہیں تھا اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا فرمایا لیل و نہار کی قسم لتر کبن نہ تبق نہ تم زندگی گزار رہے ہو درجے بدرجے اور اس کو سورہ ابسا میں بیان فرمایا لیکو لمر ام از ان شوگنی ہر بندے کی الگ الگ شان دنیا میں بھی ہر روز ایک انسان کی الگ حیات ہوتی ہے روحانی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی معاشرتی لحاظ سے بھی ماحولیات کے لحاظ سے بھی اپنے گھر کے لحاظ سے بھی ہر روز انسان کی حالت الگ ہوتی ہے یہ تو اہل نظر کو سمجھ آتا ہے کہ میری روحانی کیفیات کیسے تبدیل ہو رہی ہیں مال دولت کے لحاظ سے ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے نا کہ یہ حکومت بڑی اچھی ہے جناب دس فیصد تنخواہ بڑھا دی ہے بھلے گستاخوں کو معاف کر دے یوں کر دے جدھر کر دے نا بڑی اچھی ہے جی دس روپے دس فیصد تنخواہ بڑھا دی ہے ہمیں یہی کیفیت سمجھ میں آتی ہے ویسے انسان کی جسمانی لحاظ سے تمام لحاظ سے یہ ہر روز تبدیلی آتی ہے انسانی زہری قوا کے لحاظ سے چالیس سال کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن روحانیت کے لحاظ سے چالیس سال کے بعد عروج شروع ہوتا ہے اس لیے علیہ السلام کو چالیس سال کے بعد نبوت عطا کی جاتی ہے تو جو مرضی یہ کرتا رہے چالیس پچاس سال کے بعد ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے سورج نے سینٹر میں آ کے غروب ہونا ہی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے لیکن زوال تو یہ سبق ہے یہ اللہ کی طرف سے تمبی ہے کہ آپ اب ڈھلنا شروع ہو گئے ہو اب پہلے نہیں رجوع اللہ کیا تھا تو اب شروع کر دو اور جو روحانی سفر ہے اس میں چالیس سال کے بعد عروج ملتا ہے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ آخری زمانے میں مسئلہ یہ کہ ساٹھ پچپن ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر میں نیند بھی کم ہو جاتی ہے نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے وہ اس لیے پوری ہو جاتی ہے وہ بھی رب کا فضل ہے کہ جلدی نیند پوری ہو گئی تین بجے اٹھو ہمارے ساتھ مناجات کرو اپنی ماضی کی زندگی کی تلافی کرو اب تم ہمارے قریب آنے والے ہو تو نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے اب کوئی اللہ اللہ کر کے اپنے سانسوں کو گزارتے ہیں اور کوئی جناب وقت گزارنے کے لیے بڑی سی اسکرین دیوار کے اوپر لگا دی جائے اور بدھوں کی طرح ٹائم جو ہی گزار دیا ہے ہر ہر لمحے کا حساب ہے یہ ایسے یہی نہیں کہ جیسے آئے تفریح کے لیے یہ نظام نہیں ہے فرمایا میں کبن طبق ان تبق تم جو ہے تبق در طبق ہر روز درجے بدرجے زندگی کا تم سفر کر رہے ہو لتر کبن تم سواری کرتے ہو ضرور بضرور درجے بدرجے ہر روز انسان کے اندر کیفیات میں میں نے بتایا نا پانچ چیزوں میں ہر روز تبدیلی آتی ہے اور یہ تبدیلی انسان کو پتہ بتاتی ہے کہ ایک لیول پر تم نے نہیں رہنا ایک ٹائم ایسا آئے گا ہمارے پاس آ جاؤ گے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے کافروں کے سامنے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں ایمان والے سجدہ کرتے ہیں ہم سب پر ایک سجدہ واجب ہے اور یہ تقزیب کرتے ہیں کافر لوگ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا جو اس کے مقابلے میں ایمان والے لوگ ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا اس کے بعد سورہ بروج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما ذات البروج والیوم الموعود المعود و شاہدم و مشہود ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے والیوم یوم المعود اور قسم ہے اس دن کی جو وعدے والا دن ہے مراد قیامت کا دن ہے وہ شاہ دن اور قسم ہے آنے والے دن کی مراد جمعے کا دن ہے وہ آتا ہے وہ مشہود اور قسم ہے اس دن کی جس کے پاس ہم جاتے ہیں مراد میدان عرفات ہے نامی ذلجہ کے اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اصحاب الاخدود قتل کیے گئے وہ جن جو آگ والے تھے ایندھن والے تھے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ علامہ یا فالون اب شہود اور وہ جو وہ کچھ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہ ماں نقم منہم بلّہ اللہ بلّہ عزیز الحمید ایمان والوں سے انتقام نہیں لیا جا رہا تھا مگر صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا جو غالب اور حکمت والا تعریف والا ہے اللہ ذی لہو ملک بات و وہ اللہ جو آسمان و زمین کی بادشاہی والا ہے وہ علاق الشعین قدیر اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ان الزین المؤمنین والمؤمنات بلا شبہ وہ لوگ یعنی کافر جو ایمان والوں کو مردوں اور عورتوں کو آزماتے ہیں فتنے میں پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں پھر توبہ سم علم یتوبو پھر توبہ نہیں کرتے فلاح عذاب مذاب و جہنم بلاحم مذاب الحریک ان کے لیے جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب ہوگا ان الزین آمن عامل الصالحات لحم جنات ان تجری تحت الانہار بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ذالک الفوز القبیر اور یہ بڑی کامیابی ہے ان نبت شرب رب کلا شدید بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ان نہ ہو دے او و عید شبہ وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا وہ الغفور الودود وہ مغفرت کرنے والا محبت والا ہے ذوالعرش المجید عظمت والے عرش والا ہے فعال الما یرید وہی کر گزرتا ہے جو اس کا وہ ارادہ ہو عطا کا حدیث الجنود بلا شبہ آپ کے پاس لشکروں کی باتیں پہنچی ہیں اے نبی فرعون کی بات سمود کی بات آد کی بات بل الزین کفروفی فی تقزیب یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے تقزیب کی ہے من ورائہم محیط اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو احاطے میں لیا ہوا ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ سب کچھ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے جو لوہ محفوظ کے اندر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ یہ بروج ہے جس میں آسمانوں کا ذکر ہے اور ان دنوں کی قسم کھائی گئی اس میں ایک عیسائی لڑکے کا واقعہ ہے اور ایک بادشاہ کا ایک بادشاہ جو اکثر نجومیوں سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا تھا جب مرنے لگا وہ نجومی بوڑھا ہو گیا تھا تو اس نجومی نے یہ کہا کہ کوئی ذہین لڑکا لے آؤ تو میں اس کو یہ نجوم وغیرہ سحر سکھا دیتا ہوں ایک لڑکا لایا گیا وہ ذہین تھا ڈھونڈا گیا لیکن راستے میں وہ کسی راہب کے پاس بھی جاتا تھا کہ اس کا وہ سبق راہب کا اس وقت عیسائی مذہب تھا اس کو وہ پسند آیا اور ادھر بھی چلا جاتا تھا جدھر بادشاہ بھیجتا تھا اس کاہن کے پاس بیچارہ دونوں طرف سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا ادھر لیٹ ہو جاتا تھا تو ادھر ادھر لیٹ ہو جاتا تھا تو ادھر ایک دن لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں اور راستے میں کوئی شیر بیٹھا ہوا تھا یا ایسا کوئی درندہ تو لوگ گزر نہیں سکتے تھے تو اس شخص نے اس بچے نے ایک کنکری اٹھائی اور اس پر یہ پڑھا کہ اللہ راہب کا مذہب حق ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے راستہ ہمارا کلیئر کر دے اور اگر اور اس دوسرا یہ نہیں صحیح تو بیٹھا رہے چنانچہ انہوں نے مارا وہ جانور ہلاک ہو گیا لوگ گزر گئے اس بچے کی مشہوری ہو گئی کوئی نبینہ آیا اس کو دم کیا کہا مسلمان ہو جاؤ اور دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا بعض رات نے کہا یہ نبینہ بادشاہ کا کوئی قریبی تھا کوئی اسی طرح اور بھی جو مریض آیا حتیٰ کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ یوں کرتا ہے وغیرہ بادشاہ نے اس کے استاد کو وغیرہ اس نابینے کو جو صحیح ہوا اس کو بلایا اور کہا باز آ جاؤ اسلام سے جو اس وقت عیسائی مذہب تھا اور جو ہمارا مذہب ہے بت پرستی اس میں آؤ وہ نہیں آئے تو ان کو شہید کر دیا راہب کو بھی اور اس نابینا جو درست ہو گیا تھا وغیرہ بچے کو کہا کہ آپ کو بھی ہم قتل کر دیں گے اپنے ساتھی اپنے فوجیوں کو پولیس کو جو بھی تھے ان کو کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے گراؤ وہ لے گئے پہاڑ پر جب گئے تو وہ خود گر کے مر گئے اور بچہ واپس آ گیا سمندر میں لے جاؤ کشتی میں اور اس کو ڈبو دو وہ خود ڈوب گئے یہ بچہ واپس آ گیا خیریت سے بہرحال اس کے لیے ہر ہر با اس کو قتل کرنے کا کیا جاتا رہا بچہ محفوظ رہا ان کا ہر ہر با ناکام ہوتا رہا خلاصہ یہ ہوا کہ بچے نے جب سمجھا کہ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے تیر پر میرے اللہ کا نام لے کے مارو تو میں مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا چنانچہ جیسے اس کو شہید کیا گیا تو جتنے لوگ تماشا دیکھنے والے تھے وہ سارے بیک زباں ہو کر بچے کے مذہب کے اوپر آ گئے باقی بات انشاءاللہ کل کریں